حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میں ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم اسے نملا یعنی بچوں کے پسنیوں پر نکلنے والی بھنسیوں کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی جیسے کہ اسے لکھنا سکھایا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 3887